سے مراد یہ ہے کہ یہ مہینے بڑے محترم ہیں اور مسلمانوں کو ان کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے ان مہینوں میں کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو یہ جائے کہ آپس میں فتنے بپا نہ کرو شرمگیزی نہ کرو ان کی حرمت کا احترام رکھو محرم کے مہینے کی مزید شرع حیثیت یہ ہے کہ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے ان افضل السیام بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالی کے مہینے محرم کا روزہ ہے اس حدیث میں محرم کی دو فضیلتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے شاہ اللہ کہ اللہ کا مہینہ ہے نسبت اس مہینے کی شرف کی دلیل ہے باقی شرف کے جو وجوہات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن اس مہینے کو شہر اللہ قرار دینا زبردست فضیلت ہے جیسے زمین کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں لیکن جب بیت اللہ کہا جائے تو خانہ کعبہ مراد ہوتا ہے نسبت تشریف کی نسبت ہے ساری اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں لیکن سارے علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقد اللہ کہا قرآن ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ نسبت نسبت تشریف کہلاتی ہے ایک چیز کے شرف اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے تو محرم کے مہینے کو بھی شاہ اللہ کہا گیا ہے حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں مگر اس کو خاص طور پہ شاہ اللہ کہنا اس کی عظمت اور شرف کی دلیل دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ وارد ہے کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے روزہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ سب احادیث میں وارد ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے تو محرم کی دس تاریخ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی مگر اس روزے کا استحباب اور اس کی فضیلت اور اس کا مصنون ہونا یہ اب تک برقرار اور قائم ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزہ فرمایا کہ آہتا سے محرطبا ہے یو پس الماویہ ایک روزہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نبی اسلام کی پوری حدیث یہ ہے رمضان و الا رمضان بلا سکھو من کل شہر زال کسیام دہ وصوم میو میں آر کا سب ہلو بائے این کفر سنا دل وصوم المحرم احتسب على الله ان يكفر السنه یو او كما قال رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے زمانے بھر کے روزے کا سیام الدہر جس کو اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کی اور ہر مہینے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزوں کی توفیق دے دے گویا وہ شخص زمانے بھر کے روزے رکھ رہا ہے اور یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال گزشتہ دوسرا سال آئندہ اور محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تاریخ اس کی یہ ہے کہ نبی اسلام نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا آج کتاب میں کہ وہ بھی اس میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہارا یوم نجا فی بنی اسرائیل من فراؤن بقوم میں ہی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو موسا علیہ السلام کی جماعت کو فرعون کی غلامی سے اور فرعون کے چبل سے آزادی عطا فرمائی تھی موسا علیہ السلام کی جو نبوت کے مقاصد ہیں وہ دو تھے ایک پوری قوم کو توحید کا پیغام دینا جو ہر نبی کی نبوت کا مقصد ہے اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوانا آزادی کا حصول بھی ایک شرعی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے موسا علیہ السلام نے ایک طویل جدوجہد کی بالآخر فرعون غرق ہوا اس کی قوم ہلاک ہوئی اور رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی بربریت سے اس کے ظلم اور چکر سے آزادی عطا فرما دی یہودیوں نے کہا فسام ہو موسا شکر موسا علیہ السلام نے بھی اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا ہم کیونکہ موسا علیہ السلام کی امتی ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا نحن حق و بے موسا بن کو بھلا تمہارا موسا سے کیا تعلق ہے تعلق تو ہمارا ہے جس کی اساس توحید خالص اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی الوحیت ہے تمہارا کیا واسطہ ہے اور تمہارا کیا تعلق ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں دین میں تعلق کی اساس قومیت نہیں ہے تعلق کی اساس اللہ کا دین ہے اللہ کی توحید ہے الحب و فلاہ بلبوب و فلّہ محبت اللہ کے لیے ہے اور بھی اللہ کے لیے ہے اور تعلق کی بنیادیں خالق اور مالک کی توحید میں روزہ ہم رکھیں گے تاکہ موسا علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہو ان سے محبت کا اظہار ہو تب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی مشروعیت کا اعلان فرما دیا لیکن چونکہ یہودی بھی رکھ رہے ہیں اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں اعتقادی بنیادیں ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ کسی مسئلے میں یہود کے سب تشب نہ ہو کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ تم یہودیوں کی مشابت اختیار کر رہے ہو ان کا تشبہ اختیار کر رہے ہو اب یہ الگ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہودی بھی رکھیں ہم بھی رکھیں یہ تو سیدھا سیدھا تشبہ بنتا ہے اس کا ازالہ نبی السلام نے یوں فرمایا کہ ہم دو روزے رکھیں نو اور دس یا دس اور گیارہ تاکہ ان کی مخالفت ہو وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھتے ہیں دو رکھیں یہود کی مخالفت کے لیے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہود بڑی ایک نفرت کے قابل قوم ہے بڑی محبود اور حقیر قوم ہے ایسی قوم ہے کہ کسی مسئلے میں اس قوم سے یکجہتی کا اظہار اس قوم کا تشبہ اس قوم سے مماثلت جائز نہیں ہے جو قوم حکارت کے قابل ہو ٹھکرائے جانے کے قابل ہو فرمایا کہ وائی بات دو سبی خو میرا اب یقین طریق کہ جب تم کسی یہودی کے پاس سے گزرو تو اپنے بازو پھیلا لو اور کوشش کرو کہ ان کا راستہ تنگ ہو حالانکہ بازو کو پھیلانا ایک کبر کی علامت ہے لیکن یہودیوں جیسی مقبوض قوم کے لیے یہ کبر نہیں ہے یہ اسلام کی رفت اور اس قوم کی تحدیر ہے وہ قوم جس سے انسان ہی نہیں بلکہ درخت اور پتھر اور جمادات بھی نفرت کرتے ہیں جو قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے اس وقت یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تب پتھر پکاریں گے اور درخت پکاریں گے کہ تعال یا مسلم وہ ان نوائی یہودی یہ فخر ہو مسلمان میری طرف آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دوں ایسی قوم جس سے پتھر بھی نفرت کرے جمادات بھی نفرت کرے مٹی نفرت کرے درخت نفرت کریں وہ قوم کسی محبت کے قابل نہیں ہے کہ اس قوم کو اپنے سروں پر بٹھایا جائے اور دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں اور پھر وہ اس طرح ہمارے سروں پر سوار ہو جائیں کہ جب چاہیں ہمارے علاقوں میں داخل ہوں اور ہمارے فوجیوں کو شہید کر جائیں اور ہم اس پر کوئی ایکشن نہ لیں اور کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کریں سوائے چند مصنوعی باتوں کے اور کسی حقیقت کا رنگ نہ ہو یہ ایک عجیب معاملہ ہے یہ قوم کسی مداحنت اور کسی اچھے سلوک کے لائق نہیں ہے جس قوم سے پوری کائنات نفرت کا اظہار کرتی ہے تو اس قوم کی نفرت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہو تو یہ توحید کی متضادیات میں سے ہوگا راج رسول اللہ علیہ وسلم نے یہود سے مخالفت کے لیے دو روزے مشروع قرار دے دیے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے روزے تین میں سے ایک طریقے سے رکھے جائیں نو اور دس کا روزہ جو سب سے مکمل روزہ ہے جس کا ذکر بیشترا حدیث میں ہے اور اگر نو کو نہ رکھ سکیں تو پھر دس اور گیارہ کا روزہ ہے اس کا نمبر اس کے بعد ہے اور اگر گیارہ کو نہ رکھ سکے تو باہر کے اصل روزہ دس ہی کا ہے اس پر اکتفا کر لی جائے لیکن اس طرح کہ یہود کی نفرت اور اس قوم سے بغاوت انسان کے دل میں موجن ہو اور یہ ٹھاٹھے ہوا سمندر اس کے دل میں پوشیدہ ہو نفرت کا اور بغض اور حکارت کا لیکن سب سے مکمل روزہ نو اور دس محرم کا روزہ ہے چنانچہ یہ بیشتر احادیث میں مزدور بھی ہے اور اسی کی نبی السلام نے تلقین فرمائی اور صحابہ کرام کے معمول سے یہ ثابت بھی ہے یہ ہے کل وہ شرعی حیثیت جو اس محرم کے مہینے کی ہے شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیطان دو قوموں کو گمراہی کی طرف آمادہ کرتا ہے بلکہ دو قوموں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دو قوموں میں الحاظ اور دین کے خلاف نظریہ اور فکر داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک وہ قوم ہے جو حزن بلال اور غم و اندوہ کی خاطر ان دنوں میں ماتم کرتی ہے سینہ گوبھی کرتی ہے رخسار پیٹتی ہے گرے بان کرتی ہے اپنے آپ کو زخمی کرتی ہے یہ پوری کی پوری شیطان کی ایک وہ تدبیر ہے جو ایک قوم پر آزماتا ہے اور خوب خوب اس قوم کو اللہ کے دین سے دور کرتا ہے دوسری وہ قوم ہے جو اس مہینے کی آمد سے خوشیوں کا اظہار کرتی ہے یہ خوارج ہے اور خوارج میں سے خاص طور پہ ایک صبی طبقہ جن کے دل نبی اسلام کے خاندان کے بغض سے بھرے ہوئے تھے وہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں دسترخوان وسیع کرتے ہیں طرح طرح کے پکوان تیار کرواتے ہیں بچوں کو نئے کپڑے پہنواتے ہیں اور جس طرح عید کے موقع پر عیدی تقسیم ہوتی ہے اس طرح ان دنوں میں بچوں پر اپنا مال وسعت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور یہ دونوں قومیں در حقیقت شیطان کے دیر اثر ہیں جن کو شیطان اس مہینے کی آمد سے پوری طرح برج لاتا ہے باقی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ سن اکسٹھ ہجری میں دس محرم کو ایک سانحہ رونما ہوا جس نے نبی اسلام کے نواسے کو ان کے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہم اس سانحے کی اساس جو اس کی تاریخی حیثیت پر بات نہیں کرتے لیکن ایک شبی حیثیت ضرور سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سانحے کے تعلق سے ہمارا شرعی کردار کیا ہونا چاہیے دس محرم اکسٹھ ہجری کو نبی اسلام کے نواز حسین ربی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا گیا اور یہ ایک سانحہ ہے ایک ایسا سانحہ جو بم و اندروں سے بھرپور ہے بچوں کی شہادت خواتین کی شہادت یقیناً ایک بڑا المیہ ہے اور یہ تاریخ سے ثابت ہے اگرچہ اس حوالے سے تقریباً ننانوے فیصد جھوٹے قصے سے لوگ روایت کرتے ہیں راوی نے کہا راوی نے کہا یہ جملہ استعمال کر کے ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں وہ رابی کون ہے کہاں بیٹھا ہوا تھا اور کہاں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تاریخ مرتب کر رہا تھا کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا لیکن بحث رابی کے نام پر رابی کی گردن پر یہ سارا جھوٹ ڈال دیا جاتا ہے جس کا صداقت اور صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے امر واقع یہی ہے کہ اس دن جناب حسین رضی اللہ ہو اور بہت سے آپ کے اہل بیت کو شہید کیا گیا حیثیت کیا ہے بتائیے اللہ رب العزت کسی کو شہادت کی موت عطا پر دے شہادت کا تمغہ اس کے سینے پر سجا دے یہ شر ہے یا خیر ہے اگر یہ شر ہے تو خوب رو اگر یہ خیر ہے تو رونے کا کیا جواز ہے ایک شخص شہادت کا تمغہ سجا کر اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے اور شہید کا درجہ اس امت میں تیسرا درجہ ہے پہلا درجہ انبیاء کا ہے نبی کا ہے دوسرا صدیقین کا ہے اور تیسرا شہداء کا ہے ایک عظیم منصب پر وہ فائد ہو گئے اور ایک انتہائی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ تو مقام ان کے لیے باعث سعادت ہے باعث خیر ہے ایک شخص کو خیر ملے ایک شخص کو سعادت ملے اور اس پر آپ صدیوں روئیں کیا اس کا جواز ہے اور کیا اس کی شرعی یا عقلی حیثیت ہے یا کوئی اخلاقی حیثیت ہے یہ تو اس شخص کے لیے مقام فراہم ہے ایک وقتی المیہ اور سانحہ بن جاتا ہے لیکن الآباد کی سعادت کتنی بڑی خیر ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے دونوں نوازوں حسن حسین رضی اللہ کو ایک عظیم سعادت سے ہم کردار کیا تھا چنانچہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب عہل چند یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا عظیم رتبہ ہے جنتی ہونے کی نوید تو مل ہی گئی لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا عظیم رتبہ اور مقام ہے اور میرے دوست اور بھائیوں عظیم رتبے اور مقام یہ قربانیوں سے حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی پہلے امتحانوں کی چکی میں پیستا ہے اپنے بندوں کے صبر کو آزماتا ہے اور جب وہ سرخرو ہو جائیں تو ان کو وہ عظیم مقام ادا فرما دیتا ہے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو ابتدائی زندگی میں کسی تکلیف کا سامنا نہیں تھا صحابہ جانتے تھے یہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں اور پیغمبر اسلام ان سے محبت کرتے ہیں سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور کسی امتحان میں نہ ڈالے گئے حسن ربی اللہ عنہ ایک دفعہ پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آ گئے اور پیغمبر اسلام نے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ ان نبنی ہارا سید وسوف يصلح الله به بين الطائفتين العظيمتين من المؤمنين میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور رب عزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا اس صلح کا سارا کریڈٹ اور سارا جو سہرا ہے میرے اس بیٹے کے سر بندے گا اللہ اکبر صحابہ کرام اس حدیث کو سنتے ہیں ممبر پر سنتے ہیں سب نے سن لیا جس سے صحابہ کرم دو باتیں سمجھے ایک حسن رضی اللہ عنہ کا مقام ان کا سید ہونا ان کا سردار ہونا یہ سرداری اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے عطا ہوئی دوسرا یہ کہ حسن کم از کم طویل العمر ہوں گے بچپن میں فوج نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے سارے بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی تھی جو بڑا آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا اس کی عمر ڈیڑھ سال تھی باقی سب اس سے چھوٹے عمر میں فوت ہوئے صحابہ کرم جب یہ حدیث سنتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کے ہر فرمان پر ایمان لاتے تھے یہ بات سمجھ گئے کہ یہ بیٹا تو عمر ہوگا سرداری کے منصب پر فائد ہوگا اور دو گروہوں میں صبح کا سبب بنے گا مانا بڑا ہو کر فوت ہوگا اس بات پر صحابہ ایمان لے آئے تھے چنانچہ تالیس ہجری کے بعد کے واقعات میں جناب علی بن نبی طالب کی شہادت کے بعد جب اہل مدینہ نے جناب حسن کی بیعت کر لی اور اہل شام نے جناب امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو اس وقت ایک عظیم جھگڑے کی بنیاد قائم ہو چکی تھی کہ قتل و غارت گری ہو اور دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو جناب حسن کا نرائنڈ ہو یہ ساری چیزیں بھاپ گئے اور اپنی اس عمارت سے مستعفی ہو گئے تاکہ جھگڑا نہ ہو تو جھگڑا تھم گیا اور اللہ رب العزت نے دو جماعت میں صلح کرا دی اس میں حسن کا تناظر سارا کردار اسی چیز کا تھا کہ خود وہ ہٹ گئے مستعفی ہو گئے اور جناب امیر معاویہ کی امارت کو قبول کر لیا اور ان کی خلافت کے تحت آ گئے اور یوں ایک جھگڑے کی جڑ ختم ہو گئی اور فساد کا خاتمہ ہو گیا دو گروہوں میں صلح ہو گئی اور معاملہ پرسکون ہو گیا حسن رضی اللہ عنہ سردار تھے یعنی مستعفی ہونے کے باوجود سردار ہیں صرف دنیا کے سردار نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہوں گے یہ ایک عجیب ابتدا تھی اللہ کی طرف سے جس میں جناب حسن پورا اترے بظاہر ایک تکلیف کا معاملہ تھا مگر صبر کیا اور تنازع اختیار کر کے جو ہے مسلمانوں کو جھگڑے سے بچا لیا اور یہ ان کی سرداری پر منتج ہوئی حسین رضی ہو وہ بھی اسی محبت کی فضا میں پروان چڑھے تھے صحابہ ان سے کیوں کسی اختلاف کا اظہار کرتے صحابہ ان سے کیوں مخالفت کرتے صحابہ کرام حسن حسین کے چہرے میں اللہ کے پیغمبر کی شبی دکھائی دیتی تھی ان کے چہروں میں اللہ کے پیغمبر نظر آتے تھے صحابہ ان کو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اس رضی احمد کی حدیث ہے ایک بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ جناب حسین کو اٹھا کر باہر لائے ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے بکر صدیق عنہ حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور سا ایک جملہ کہتے ہیں کہ شبی ہم بن نبی ولی سے شبی ہم بے علی شبی ہم بن نبی ولی سے شبی ہم بے علی کہ یہ بیٹا تو نبی کے مشابے ہے علی کے مشابے نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ان دو بچوں کے چہروں میں نظر آتا تھا ان سے کیوں ان کی مخاصمت ہوتی بہت محبت ہوئی اور بڑی محبت کی فضا میں ان دونوں کو جو ہے وہ نشو و نما ملی ظاہر یہ ہے رتبہ بڑا عظیم تھا لیکن کوئی آزمائش نہیں تھی حسن کی آزمائش ہو گئی تو چالیس ہجری کے واقعات کے بعد انہوں نے منصب ہمارے سے تراد اختیار کر کے اور صبر کر کے اس آزمائش میں سرخرو اپنے آپ کو ثابت کر لیا باقی حسین رضی اللہ عنہ جن کو اہل کوفہ نے خطوط لکھے ہم آپ کے وفادار ہیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کریں گے اور بڑے خطوط آئے جو کہ بار سے انہوں نے سمجھایا کہ اہل کوفہ سے کبھی وفا کی امید نہ رکھی جائے یہ انتہائی وقت پر آ کر قدر کرتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں آپ نہ جائیں نہ جائیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور جانے پر تیار ہو گئے ہم اس تاریخ کا اعیدہ نہیں کرتے لیکن باہر کے دکثت ہجری میں دس محرم کو یہ خوفناک اور خطرناک سانحہ پیش آیا نبی اسلام کے نوازے کو شہید کر دیا گیا اور یوں ان کے اہل بیت اور آپ شہادت کے رتبے پر فائد ہو گئے اور یہ کلفت اور تکلیف کا راستہ مشاہیر اور صالحین کی زندگی کا مقدر ہے رسعود وسلم کا فرمان ہے اشد البراد الانبیاء ثم الانسل فالانسل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد جو انبیاء کے قریبی ہوتے ہیں شہداء ہیں صارفین ہیں ان پر آتی ہیں اور پھر درجہ بدرجہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں فرمایا کہ ایک شخص آزمایا جاتا ہے جھنجھوڑا جاتا ہے بے قدر دین ہی اپنے دین کے بقدر جتنا اس کا دین ہے اتنا اس کا امتحان ہوتا ہے فرمایا کہ انکان فی دین ہی سلاد زیرہ فی ابتدائی اگر اس کے دین میں سختی ہو شدت ہو اس کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو اور اس کا عمل انتہائی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں کو بڑھا دیتا ہے اسے خوب دن جوڑتا ہے اسے خوب آزماتا ہے تبھی تو اللہ پاک کا فرمان ہے ہم حسب تم انت ہو چند مسل اللہ دین خلو من خبل کو مسد الباسا بزول دے لو حتہ یقول رسول ولدین سرو گا تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے تم ذرا بیٹھ کے سوچو کہ تم نے جنت کو پانے کے لیے کیا کیا ہے کیا تمہارے پاس محنتیں ہیں کیا قربانیاں ہیں کیا اطلاع ہے سوچو ذرا فرمایا کہ ہر نہیں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تمہارے بیچ ساگلہ قوموں کی مثالیں نہ آ جائیں انبیاء اور ان کی امتوں کی مثالیں جن کو جھنجھوڑا گیا فاقوں پر مجبور کیا گیا ان کو قتل کیا گیا زخموں سے چور کیا گیا اور حتیٰ کہ اس قدر ستایا گیا اس قدر آزمایا گیا کہ وقت کا نبی جو اپنے وقت کا صابر اعظم ہوتا ہے اور اس کے صحابہ اور اس کے امت بھی جن کا مقام انبیاء کے بعد ہوتا ہے وہ بھی چلا اٹھے مزار اثر اللہ یادہ تیری مدد کب آئے گی اللہ ان نسر اللہ قریب تم صبر کرو اللہ کی مدد قریب ہے ضرور یہ مدد آئے گی اچھا یہ تو انبیاء اور صالحین کا مقدر جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں برہم مقامات پر فائز کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کی چکی میں پیستا ہے تبھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض لوگوں کا درجہ جنت بہت اونچا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس اونچے درجے میں پہنچانے کے لیے انہیں آزماتا ہے جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے درجات اولا کو حاصل کر سکے اس برم مقام کو سمیٹ سکیں جو اللہ باغ نے تیار کر رکھا ہے یہ تو انبیاء صالحین صالح کے مقدر حسین رضی اللہ عنہ انہی صالحین میں سے ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی آزمائش بھی ایک طبی امر تھا ایک دینی امر تھا حسین سے قبل ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا علی سے پہلے عثمان غنی رضی رضی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا ان سے قبل آدھی دنیا کے فاتح امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ رحم کو شہید نہیں کیا گیا اوبر صدیق سے قبل انہیں یہ مقام شہادت کا حاصل نہیں ہوا لیکن وہ شہادت سے بھی اہم مقام پر فائز تھے صدیقیت کا مقام یہ درجہ نبوت کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا صدیق ہونا یہ ایک عظیم رتبہ ان کے سر پہ سجایا بڑے بڑے مشاہد نبی کے چچا امیر حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا ان کا پیٹ شک کیا گیا نکالا گیا گیا چبایا مسلا کیا گیا آنکھیں نکالی گئی کان کاٹے گئے ناک کاٹا گیا اللہ کے پیغمبر کو بڑا صدمہ ہوا اللہ اکبر جنگ عہد میں ستر صحابہ شہید نہیں ہوئے تو کیا زمائش امر مقدر ہے ایک کبھی ہے جو جس قدر زیادہ اللہ کے قریبی ہوگا اللہ کا مقرب ہوگا اسی قدر وہ آزمائشوں کی چکی میں پیسا جائے گا یہ آزمائش بھی بڑے بڑے مشاہین کی طرح بڑے بڑے صالحین کی طرح جراج حسین پر آئی انہوں نے صبر کیا اور شہادت کے طلبے کو سینے سے سجا لیا ان کے لیے سعادت ہی سعادت اور خیر ہی خیر ان کو خیر حاصل ہو گئی اور ہم صدیوں سے رو رہے ہیں اور کیا تک روتے رہیں گے کو گوبھی کرتے رہیں گے یہ امر تو سراسر شریعت کے خلاف ہے رسول اللہ کا فرمان ہے لئی سمنا من ضرب الخدود بشکل جیو بدا بدا جاہلی جو شخص صدمے میں اپنے رخساروں کو پیٹے اپنے سینے کو چاک کرے جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہماری امت سے خارج ہے تو وہ تو شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اللہ کے مقرب ہو گئے اور ہم غیر شرعی عمل کر کے اس امت سے خارج ہونے کی وعیدیں سنتے رہیں کہ جو شخص بھی مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے سینہ پیٹے اپنا کرے باز کرے جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہیں بلکہ نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے انا بری ہوں میں نے سہ لکھا بڑھا لکھا بشراخ کا میں بری بڑی ہوں میں ناراض ہوں اس خاتون سے جو سدنے کے وقت اونچی آوازیں نکالے مرثیہ خانی کرے نوح خانی کرے اپنی زبان سے اونچی اونچی آوازیں نکالے اور برحال لے کر جو صدمے کے وقت اپنا سر موڑ لے اور بشاک کا اس خاتون سے بھی بری ہوں جو صدمے کے وقت اپنا گریبا جاگ کرے حالانکہ خاتونوں کا رونا ایک طبی چیز ہے ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے بہت روتی ہیں اور بہت یہ اپنی زبانیں استعمال کرتی ہیں مرد تو اس سے اس کے مقابلے میں صادر ہے جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے بھری ہے جو روتی ہے نوخانی کرتی ہے مرثیہ خانی کرتی ہے حالانکہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں تو اگر مرد روئیں گے مرضی خانی کریں گے اور اپنے غریبات چا کریں گے اپنے آپ کو پیٹیں گے صدمے کی حجت لے کر تو ان سے کس قدر ناراضگی ہوگی حالانکہ عورتیں تو معذور ہیں بیچاری کمزور ہیں اور مرد تو ہے اور طاقتور ہے اس کو رونا کم آتا ہے لیکن اگر مرد بھی یہ کام کریں گے اور مرضی خانی کریں گے روئے دھوئیں گے غریبہ چاک کریں گے تو وہ کس قدر ناراضگی کے مسائل ہوں گے جبکہ خاتون اس قدر ناراضگی کے مستحق ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ اظارم دکھ اظارم دکھ خان عورت مرتیا خانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہ کر سکے تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اللہ رب العزت اس کے بدن پر پگھلے ہوئے تانبے کی کمیز ڈال دے گا انتہائی گرم اور اس کے جسم کو خارش زدہ کر دے گا پھوڑوں سے بھر دے گا اب جسم خارش زدہ ہو اور پھوڑوں سے بھرا ہوا ہو اور اوپر پگلے میں تانبے کی قمیض ہو تو کتنی ہی تکلیف ہوگی کس قدر یہ شدت اور ہولناک آزاد کی شکل ہے یہ خاتون کے لیے ہے حالانکہ خاتونیں کمزور ہوتی ہیں مگر آپ غور کریں یہی کردار ایک مرد کا ہوگا تو کس قدر وہ اللہ کے آزاد اور اس کی وعید کا مستحق ہوگا تو یہ تو شہادت کا تمغہ ہے انہوں نے سینے سے سجایا ان کے لیے خیر ہی خیر شہادت ہی شہادت اور ہم ان واقعات کو حجت بنا کر ان سے عداوت بول لیں ہر کس نہیں یہ مقام سراسر دین کے خلاف ہے اور شرعی مزاج کے خلاف ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے صحابہ کرام اور اہل البید ان دونوں میں آپس میں گہری محبت تھی عداوت تو ہم نے مول لی ہوئی ہے صدیوں نبی اسلام کے انتقال کے بعد صدیوں یعنی سینکڑوں سال تک صحابہ کے خاندان اور اہل بیت کے خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہوتی رہی رشتے ہوتے رہے کبھی ان کی بیٹی ان کے ہاں کبھی ان کی بیٹی ان کے ہاں اور اللہ ورنداباد کا فرمان ہے بت طیب ان طیبات ان کا مرد نیک اور پقیدہ مرد پقیدہ عورتوں کے لیے ہے یہ تو طیبات اور طیبین کا سلسلہ ہے صدیوں تک ہٹ کا یہ تعلق جاری رہا اور قائم رہا کتنے بچے جو عہد البید کے یہاں پیدا ہوئے کسی کا نام ابو بکر رکھا کسی کا نام عمر رکھا کسی کا نام عثمان رکھا کسی کا نام طلحہ رکھا کتنی بچیاں پیدا ہوئیں کسی کا نام عائشہ رکھا اور کسی کا نام حفصہ رکھا یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ آپس میں سبھیوں محبت اور منعقد کے رشتے میں منسلک رہے اور ہم ان سے عداوت کا اظہار کریں الحمد للہ ہم اہل سننا اہل الحدیث ہمارا یہ محبت ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرنا فرض ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سارے اہل بیت سے بھی محبت کرنا فرض ہے یہ اہل سننا کا منہج اعتدال ہے جو اوروں کو حاصل نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر بیت سے نفرت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آر بیت سے نفرت کرتے ہیں مگر صحابہ سے جو آلے بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نفرت کرتے ہیں بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کے منحج کی طرح یہودیوں کا نبی موسا تھا موسا سے محبت کرتے تھے مگر عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے عیسائیوں کا نبی عیسیٰ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے مگر موسا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے مگر ہم مسلمان موسا علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی آخر الزمان اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں بالکل اسی طرح اس امت کے بہت سے گروہ ہیں کس کچھ گروہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نہیں اور کچھ گروہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر اہل بیت سے نہیں ہم اہل الحدیث صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی ان کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے پیغمبر اسلام کے فرمان نے دی ہے ابو بکر بھی پھر جنت عمر پھر جنت عثمان پھر جنت علی پھر جنت یہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبو احد من صحابی میرے کسی صحابی کو گالی مت دو فین احدکم لو انفق مثل احد ذهب لما بلغ مد احد بلا نصيبه تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو میرا ایک صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے قرآن کبھی ان لوگوں کو جنتی قرار دے رہے اللہ کی رضا کا مستحق قرار دے رہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیت الرضوان میں حصہ لیا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر موت کی بیٹھ کر لی تھی جن کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی اور قرآن کا بھی اہل بدر کو جنتی قرار دے رہے اور پر اسلام فرمان ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر پہ مطلع ہوا اور کہا کہ اے معلوم معاشرے تو تم جو چاہو کرتے رہو تو ان نکل کافر تو رکھو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اتنا بڑا مقام اتنی بڑی منخبت اسی طرح حد السنہ احد الحدیث پیغمبر اسلام کے آلے سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کیوں ہے وہ پیغمبر اسلام کے خاندان کے افراد ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی محبت جو کہ شرعی فریدہ ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اور اللہ کے پیغمبر کے اہل بیس سے محبت نہ کی جائے اس محبت کی احساس کیا ہے ان کا ایمان ان کا عقیدہ ان کا عمل صالح ہمیں نور اسلام کے بیٹے سے محبت نہیں ہے وہ نافرمان تھا ہم ابراہیم اسلام کے باپ آدر سے محبت نہیں ہے وہ اسلام قبول نہیں اس نے کیا تھا ہمیں اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت ہے یہ سارے اہل بیت جناب آپ کے نواسے آپ کی نواسیاں آپ کی بیٹی اور جناب علی بن طالب کا خاندان جس جو آگے پیدا ہوا یہ سب کے سب مسلمان تھے اور سچے عقیدے والے تھے طیبین تھے طاہرین تھے ہمیں ان سے محبت ہے ان کے عقیدے کی بنا پر تعلق الرسول کی بنا پر اور پیغمبر اسلام کا خاندان کا فرد ہونے کی بنا پر زید الردم کی حدیث صحیح مسلم ہے کہ اسلام ایک دفعہ ایک چشمہ جس کا نام خم ہے غبیر خم پر کھڑے ہوئے اپنی وفا سے چند دن خبر اور آپ نے خود کا ارشاد فرمایا فرمایا کہ ان نمانا بشر ہوں میں ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں اور سو یا ہی نہیں ملک میرے پاس فرشتہ ان قریب آنے والا ہے کیونکہ میں بھی بشر ہوں جس طرح ہر بشر جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں خریف فرشتہ میرے پاس بھی آنے والا ہے اور میں اس کی دعوت پر کہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ جاؤں لہذا آج میں تمہیں دو باتیں کہنے آیا ہوں ان دو باتوں کو پلے سے باندھ لو ایک انی تاریخی تم سدا میں تمہارے بیچ سکا چھوڑے جا رہا ہوں دو سکل سکل کیا ہوتا ہے سکل یہ کہ ایک شخص سفر پہ جائے طویل سفر پر اور جو اس کے گھر کی نفیس چیزیں ہیں اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس کے گھر کے مارو جوہر بھی ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کسی سے کہے پڑوسی سے کہے یا کسی اور بڑے شخص سے کہے کہ یہ میری امانت ہے جو میں آپ کو سونپے جا رہا ہوں جب میں واپس آؤں گا لوٹوں گا تو آپ سے اسی طرح وصول کر لوں گا یہ پیغمبر اسلام کی دو امانتیں انتہائی کوجن سکل فتیل سے بھی ہے اور فتیل بھاری چیز کو بولتے ہیں چیز کو بولتے ہیں تو میں ان لین میں تمہارے بیچ ہوں دو پوشن امانتے بھاری امانتے اللہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا نور ہے اللہ کا علم ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور یہ بات بالکل بین القاح حسین ہے جہاں کتاب اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ اللہ کے جنور کی سنت کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ کتاب اللہ کا مکمل فہم سنت کے بغیر ادھورا ہے جیسا قرآن و حدیث اور ایک حدیث میں قرآن حدیث دونوں کا ذکر بھی ہے فرمایا کہ سرخ تو جی تم امرئی نے لن تو دل لو ماتم سب بہما کتاب اللہ و سنت ہی تو سنت کا ذکر بھی ہے یہاں آپ نے پہلا جو سطر ذکر کیا پہلی کوٹر امانت ذکر کی وہ کتاب اللہ ہے فرمایا کہ دوسری چیز میری سنت ہے دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل غیر باہل غیر میرے اہل بیت ہیں پھر آپ نے تین بار فرمائی ازب کی رقم بھی اہل دہ تھی ازب کے رکم اللہ فی الحال ازب کے رکم اللہ فی الدہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا احترام کرنا ان سے محبت کرنا اور ان سے محبت کی ایک طوی جو ہے وہ جو ایک حکمت ہے اور ایک عظیم اور مضبوط فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا بہت سا علم میرے اہل سے تم کو ملے گا میرے اہل بیس اہل بیس کون ہے اس میں دو ہال ہے ایک بنو ہاشم دوسرا بنو ہاشم بنو عبد المطلب یہ سب اہل البید ہے بشرطے کہ وہ اسلام لے آئے ہو اسلام قبول کر لیا ہو اور تیسرا پیغمبر اسلام کی بیویاں یہ بھی عہد البید ہے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا عہد البید ہونا یہ قرابت کی اساس پر ہے خون رشتے کی اساس پر اور پیغمبر اسلام کی بیویوں کا عہد البیت سے ہونا یہ رشتہ زوجیت کی بنا پر ہے رشتہ ترابت دموی کی بنا پر نہیں ہے خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ رشتہ زوجیت کی بنا پر ہے اور زوجیت کے رشتے کو عہد البیت میں سر فہرست مقام دیا گیا ہے قرآن باغ میں بہت مقامات پر عہد البید عہد البید کا لفظ مذکور ہے جس سے بیویاں مراد ہیں اور کوئی مراد نہیں ہے تو یہ سب فرمایا کہ میں تمہیں اپنے عہد البید کے تعلق سے اللہ سے ڈراتا ہوں اور ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور ایک حکمت یہ ہے کہ میرا بہت سا علم تم تک پہنچے گا میرے اہل بیت کے توسط سے راجیہ بہت سی حدیثیں گھر کا بہت سا علم رات کا بہت سا علم بہت سی باتیں کھانے کی پینے کی استنجا سنجا کے آداب کی اور پھر یہ تعلقات اہل بیت سے یہ سارا علم اہل بیت کے تعلق سے ہم تک پہنچا ہے تو پھر یہ لوگ یقیناً محبت کے قابل ہیں اور تعلق استوار سوار رکھنے کے قابل ہیں تاکہ تم کو پورا دین حاصل ہو جائے لہٰذا ان سے عدالت نہ لینا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم قسم کی سازش کرنا ہم اہل کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت فرض ہے اور اس محبت کی تکمیل صحابہ کی محبت کے ساتھ ہے اور اس محبت کی تکمیل عہد البید کی محبت کے ساتھ ہے یہ ہمارا فنہجہ اعتدال اب یہ دس محرم جو ہے اس کو ہم کیسے منائیں اس دن کو کیسے گزارے روزہ رکھتا ہے یہ روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے باقی اس میں کسی قسم کا مادم سینا گوبھی اور غم و ملال کا اظہار کوئی ایسی حرکت جس سے یہ غم ظاہر ہوتا ہو بعض لوگ سوگ میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں کالے کپڑے عام حالات میں پہنے جا سکتے ہیں لیکن شوق کی نیت سے ناجائز ہے تو ایسا کوئی اظہار نہ ہو اگر ایسا اظہار کرو گے تشبہ ہوگا روافظ کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ اس تشبوں سے بچنا ہے اور کسی قسم کا غم اند ہو اور کوئی ایسا ملال کوئی ایسا رنج مادم سینا ٹوپی یا کوئی غم کی کیفیت اپنی برداری نہیں کرنی کیونکہ یہ غم شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور کچھ لوگ بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں بڑے جذباتی ہر معاشرے میں ہر محلے میں ہر مسجد میں دو چار بندے ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکی کا غلوم ہوتا ہے تخوا تو ان کو حیضہ ہوتا ہے اور وہ حیضہ سر پہ ٹپکتا رہتا ہے اگر وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے جنب نے شلوار تخم سے اونچا کرنے کا حکم دیا ہے اس کا تو اونچی چڑھا لیں گے کہ آدھی پنجی سے بھی اونچی ہو جائے گی یہ غلوم ہے اور یہ ممنوع ہے آدھی پنجی سے نیچے کرنا تو جائز ہے اوپر کرنا جائز نہیں یہ لباس شہرت ہے اور یہ کچھ لوگ دو چار ہر مقام پر ہوتے ہیں جو نگاہوں کو دکھائی دیتے ہیں لباس شہرت پہن کر ان میں ہوتا ہے ان سے اگر سوال کرو میاں شادی کم ہو تو بڑا زیر لگ مسکراتے ہو کہیں گے کہ محرم کی دس تاریخ ہو تاکہ شیوں کی مخالفت ہو اور ہم اس رنج و ہم کی نفی کریں میرے بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے اس دن یہ سانیہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کے نوازے کو شہید کیا گیا ہے آپ کیوں اپنے اوپر ایک ایکسٹرا خوشی تاریخ کرنا چاہتے ہیں ایک اضافی خوشی اپنے اوپر تاریخ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اگر تم کس دن خوشی مناؤ گے شادیاں کرو گے اور چراغا کرو گے تو اگر یہ مخالفت ہے اہل تشیعوں کی تو تشبہ ہے خواہش کے ساتھ اس دن خارجی خوش ہوتے ہیں اس دن خارجی چراغا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں تشبہ ہوگا ان کے ساتھ تو پھر کسی اضافی غم کی بجائے اور کسی اضافی خوشی کی بجائے اس دن کو رودے کے ساتھ گزارو بالکل معمولات کے مطابق جو معمولات آپ کے ہر روز ہوتے ہیں وہ آج بھی ہوں نہ کوئی اضافی خوشی ہو نہ کوئی اضافی غم ہو اور نہ ہی کوئی اس قسم کی حرکت ہو جس سے خوارج کا یا روافظ کا تشبہ لازم آتا ہو بلکہ معمول کے مطابق اس دن کو گزارو اصل اطاعت روزے کی ہے ایک سال کی گناہوں کا طوفان ہے اس طرح یہ روزہ رکھو اس دن کا اہتمام کرو یہ اس دن کی شری حیثیت ہے اللہ پاک ہمیں ہر حال میں خوشی ہو غمی ہو شریعت کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق ادا فرما دے اللہ تعالی ہمیں غلوم سے بچائے اسراف سے بچائے ہر وقت ہر آن ہر دہدر ہر مقام پر ہمیں کتاب و سنت کے زیر سایہ رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اس زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں حیات طیبہ بنانے کی توفیق ندا فرما دے حاضر بس اخر اللہ والا کو العین الحمد للہ رکھی